بالصدق والصفاء والغفاء ما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق سو النبي الكريم میل

حبیب اللہ سامعین السلام علیکم اللہ جل شان ہو چیز نو ہر شر فساد تو محفوظ فرماوے خطبہ جمعت المبارک دا موضوع تیسری قسط ہے آج کل کے مدرسے یہودیت کے مورچے تیسری قسط کشت بیان کرنے لگا تیسری قسط تیسری قسط میں جو کچھ بیان کروں گا جس سے اپنے موضوع کا آغاز کر رہا ہوں اس قسط کا آغاز کر رہا ہوں وہ ہے انگریزی تعلیم پر خود انگریزوں کے بیانات کیونکہ پچھلے گزشتہ جمعہ المبارک میں تنظیم المدارس کے فتنے کو بیان کیا تھا اور اب تنظیم المدارس کے بعد جو ایک اور حملہ دینی مدارس پر کیا گیا ہے جدید تعلیم یا انگریزی تعلیم کا اس حملے کو سمجھنے کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ جس جدید تعلیم کا حملہ مدارس پر کیا گیا ہے اور مدارس والوں نے اسے بخوشی قبول کیا ہے دفاع کرنے کی بجائے اس کو روکنے کی بجائے اس کی مزاحمت کی بجائے اس کو خوشی کے ساتھ قبول کیا ہے اس جدید تعلیم کے متعلق خود انگریزوں کے بیانات کیا ہیں جن جن بیانات میں سکول کا نظام تعلیم بھی آ جائے گا اور مدارس پر جو حملہ ہوا ہے اس کا بھی بیان آ جائے گا ان کا حوالہ کیوں پیش کر رہا ہوں کہ ڈاکوؤں ڈاکو میں سے ایک دو چار دس اگر خود ڈاکہ زنی کا اعتراف کر لیں اور مان لیں کہ ہم نے ڈاکہ مارا ہے اور اس طرح مارا ہے تو پھر باہر سے نہ تو کسی شہادت اور گواہی کی ضرورت رہتی نہ کسی اور دلیل کی ضرورت رہتی ہے وہ جو تعلیم دے رہے ہیں یا پہلے انہوں نے دی تھی اس تعلیم کے متعلق جب وہ اپنی زبان سے یہ کہیں کہ ہمارے مقاصد اس تعلیم سے یہ یہ ہے ہم نے اس طرح اس کو ترتیب دیا ہے تو بھائی پھر ان کی اپنی زبانی ساری کہانی سننے کے بعد میرے خیال میں پھر کسی اور گواہی کی ضرورت نہیں رہے گی یہ بیانات باہر ہوں گے اور سب سے پہلے جس نے برطانیہ کی طرف سے ہندوستان کی تعلیمی پالیسی بنانے کا بیڑا اٹھایا تھا پہلے اس انگریز سے شروع کروں گا اور آج کے انگریزوں تک آ کر ختم کر دوں گا یہ کئی سالوں کی محنت کا نتیجہ ہے جو میں آج تمہیں پیش کر رہا ہوں یعنی ہم اس موضوع کی کھوج میں سراغ لگانے میں کئی سالوں سے مسلسل مصروف تھے جس کو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی اور میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حضرت سب سے پہلا شخص جس نے یہود و نصارہ کی طرف سے ہندوستان کی تعلیمی پالیسی بنائی تعلیمی نظام تیار کیا اور مشورہ دیا مشورہ تو خیر ان کا پرانا تھا پانچ سو سال سے وہ لگے ہوئے تھے اس کام میں پانچ سو سال سے میں نے ایک حوالہ پیش کیا ہے کئی مقام پر اور آپ کو دوبارہ سنا دیتا ہوں کتاب کا نام ہے العصریہ لما اکبر ہی سید علیہ السلام تو تسلیم لکھنے والا ہے شیخ غماری مصر کا اس نے یہ کتاب لکھی ہے عربی میں ہے اور کوئٹہ سے کوئٹہ سے اصل کوئٹہ سے اصل کاپی لے کر پھر آگے اس کی کاپی کرنے والا جو کتب خانہ ہے اس کا نام ہے دار الاشاعت عربی میں وہاں ملتی ہے دار الاشاعت کوئٹہ اور اردو ترجمہ جو ہے وہ میرے پاس پڑا ہے اور اس کا چھاپنے والا اس کی تقدیم اور پیشے لفظ لکھنے والا جو ہے یونیورسٹی حیدرآباد گورنمنٹ کالج کا پروفیسر ہے ڈاکٹر مسعود اس کو کہتے ہیں اس نے تقدیم لکھی ہے وہ میرے پاس بار صورت موجود ہے اس میں اس شیخ گماری نے لکھا ہے کہ کافر پانچ سو سال تک سوچتے رہے کہ مسلمانوں کو کیسے کافر کیا جائے کیسے ان کو اپنے دین سے دور کر کے دین سے باغی کر لیا جائے تو آخر ایک نتیجہ تک پہنچے کہ سکول کالج عام کرو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پالیسی تو بڑی پرانی یعنی وہ مروسی طور پر ریاست کے طور پر یہ پالیسی بناتے رہے سوچتے رہے پانچ سو سال کے عرصے کے بعد نتیجے تک پہنچے تو انہوں نے برطانیہ میں برطانیہ میں آ کر پھر ہندوستان میں جو تعلیمی پالیسی پیش کی سب سے پہلا شخص جو ان میں سے پیش کرنے والا تھا اس کا نام تھا چارلس گرانڈ کیا نام تھا یہ ہے پہلا ابلیس ابلیس کا پہلا خلیفہ جو ہے جس نے آ کر یہاں پر یہ کام کیا ہے اس کا نام چارلس گرانٹ ہے اس کے عہدے کیا تھے ڈائریکٹر ایسٹ انڈیا کمپنی برطانیہ کی جو یہاں تھی ہندوستان میں صدر بورڈ آف ڈائریکٹر دو ہوتے تیسرا ممبر برطانوی پارلیمنٹ یہ تین عہدے اس کے پاس تھے اس وقت اور جس کتاب میں حوالہ ہے اصل اس کتاب کا نام ہے پروفیسر خورشید کی لکھی ہوئی نظام تعلیم صفحہ نمبر چوراسی کتنا پروفیسر خورشید کی لکھی ہوئی وہ کیا کہتا ہے چارلس گران ہمارا لائحہ عمل یہ ہوگا یعنی ہمارا طریقہ کار جسے ہم اس احساس کے ساتھ پیش کر رہے ہیں ہمارا لایا عمل ہمارا منصوبہ ہماری پالیسی یہ ہوگی کہ سب سے پہلے اپنی زبان سکھائیں کیا سکھائیں زبان سکھائیں انگلش پھر اس زبان کے ذریعے اپنے ادب کی آسان تخلیقات سے متعارف کرائیں جو متنوع موضوعات پر موجود ہیں کیا مطلب پھر مختلف مضامین اپنی زبان میں کہانیاں پیش کریں گے جن میں کبھی عشق مشوقی کی کہانی بھی آئیں گی کبھی خنزیروں کی کہانی ہے کبھی اسلام کے خلاف باتیں آج یعنی مختلف کہانیاں ایسے ہم اپنی زبان کے ذریعے پھر یہ دوسرا کام جو کریں گے زبان سکھانے کے بعد وہ اپنی کہانیاں ہوں گی تیسرے نمبر پر ہم اس کے ذریعے اہل ہند کو اپنا فلسفہ حیات یعنی اپنی تہذیب اپنا زندگی گزارنے کا کافرانہ طریقہ اور بلا مذہب تک لے آئیں گے چوتھے نمبر پر اپنے مذہب تک لے آئیں گے عیسائی بنا دیں گے یہ اس کے بیان کا یوں سمجھو خلاصہ میں نے اردو میں پیش کیا ہے پھر اہل ہند کے گندے اور فرسودہ نظام کو نیست و نابود ہم کر دیں گے یہ اس نے یہ چار گرانٹ کا بیان ہے یہ سب بیان سنتے جائیں اور دل میں بٹھاتے جائیں کہ دیکھیں کافر کتنا بیدار ہے اور کتنا عرصے سے اور افسوس یہ ہے کہ ایک اہم ہے جو خنزیر اتنا مردے ہیں اتنا مردے ہیں کہ جگانے والا لاکھ کوشش کرے کان پکڑ کر جگانا چاہے ہم مردے کبھی نہیں جاگنا چاہتے سورہ اسرافیل جو ہے وہ مردوں کو اٹھا لیتا ہے لیکن ہم عجیب مردے ہیں کہ سورہ اسرافیل سے بھی نہیں اٹھ رہے ہیں اقبال نے ایک بات کہی وہ فرماتے ہیں ان پر کسی نے اعتراض کیا کہ اللہ آپ سخت کیوں بولتے ہیں یعنی جو اعتراض مجھ پہ کیا جاتا ہے نا یہ چشتی سخت بولتا ہے یہی اعتراض علامہ پہ کیا جاتا تھا کہ وہ تم سخت کیوں ہو اتنا غصے میں کیوں ہو آخر کیوں انگریزوں کے خلاف اتنا بولتے ہو اور اپنی قوم کے خلاف قوم کو جگانے کی جب بات آتی ہے قوم کے متعلق جب تم لکھتے ہو تو اتنے سخت الفاظ کیوں بولتے ہو تو اللہ نے جواب میں ایک شعر لکھا وہ شعر آپ کو سنا دیتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ دروش ہی پڑے دروش بنگ سور سدا فیل دل نواز نہیں میری ادا میں نہیں ہے میری نوام نہیں ہے ادا فرماتے ہیں میرے شیروں میں یہ محبوبی انداز جو ہوتا ہے نا نرم لہجہ میٹھا میٹھا فرمایا یہ میرے شیروں میں نہیں ہے اقبال کیوں فرمایا مردہ جگانے کے لیے جو اسرافیل سور پھونکیں گے وہ آواز نرم نہیں ہوگی وہ بہت بڑی سخت چنگار ہوگی کہ بانگ سور سرافیل دل نواز نہیں اسرافیل کے سور کی آواز بانگ کہتے ہیں آواز کو اسرافیل کے سور کی آواز جو ہے وہ سور بگل کو کہتے ہیں نا بگل ہے ہاں جی بڑا وڈا اس طرح اللہ تعالی نے اس فرشتے کو دتا ہے اور اس ہے تو سارے اٹھ کلو گے ہے ہاں جی مارن واسطے بھی اہی تو جگاؤ واسطے بھی ایک مار چلنا ہے پھر وہی پھونکنا ہے پھر جاگ کھلونا ہے معلوم ہوا نہ مارن والے نرم ہوں نے نہ جگا والے نرم ہوں نے توجہ نہیں کی نہ مارن والے نرم ہوں نے نہ ہاں، مرن والے نرم ہوں نے سر جڑے مرن والے کنجر ہو مرن والے جڑے اج دے جی ہیں کنجر نہ یہ نرم نے جہاں جگا والا انہوں سختی کرنی پی ہے پھر جگنے اور کیوں جگنا تو حضرت چار برس کرا نے کہا پہلے نمبر پر ہم زبان سکھائیں گے پھر اپنی کہانیاں پیش کریں گے تیسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر اپنی تہذیب پیش کریں گے رہنے کے ڈھنگ سنگ رہنے کے طریقے زندگی گلا حلال حرام اسلام سے اسلام سے بہر کر لیں گے تیسرے درجے پر چوتھا مرحلہ ہمارا ہوگا کہ ہم سرے سے عیسائی بنا کر چھوڑ دیں گے یہ چار مرلے تعلیم کا مقصد چار لس گرانٹ نے خود پہلے بیان کیا ہے سنتے جاؤ اور ذہن میں بٹھاتے جاؤ آگے خلاصہ بتاؤ پھر مزید تمام کا خلاصہ آخر میں نکال کر آپ کے سامنے پیش کر دوں گا دوسرا حوالہ راگ میں کالے اس کو تو خیر ہم جانتے ہیں پہلے کا نام ہم نہیں جانتے لوگ دوسرے کا نام لاڈ میں کالے کی سفارشات کا اعلانیہ جو اس نے سات مارچ اٹھارہ سو پینتیس کو پیش کیا تھا اور پھر اس کو منظور کیا گیا برطانیہ گورنمنٹ کی طرف سے ہاں جی پہلا تھا پہلا چارلس گرانٹ نے اٹھارہ سو تیرہ کو پیش کیا تھا اور اس نے اٹھارہ سو پینتیس کو پیش کیا اس نے کیا کہا ہمیں ایک ایسی نسل تیار کرنا چاہیے جو دیسی آبادیوں کے لیے ہمارے افکار نظریات کی ترجمان ہو اور جو رنگ نسل کے اعتبار سے تو بلا شبہ ہندوستان کی باشندہ ہو لیکن فکر نظر اور سیرت و کردار آداب و اخلاق کے اعتبار سے خالص انگریز ہو اس نے اس کی یہ بات اس کتاب میں لکھی ہے اس کا حوالہ ہے مگر پر اقبال کی تنقید ڈاکٹر فاروق کی صفحہ صفحہ نمبر ایک ایک سو اس نے آگے نظام تعلیم نمبر اٹھاسی کے حوالے سے ہاں جی یہ جناب دو نمبر دوسرے نمبر پر یہ دوسرا حوالہ ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے نسل ہندوستانیوں کی ہو لیکن باقی ان کا اندر بھی کافر ہو باہر بھی لیکن زبان ان کا اسلام نہ جائے جو چاہیے وہ کیجیے بس یہ ضرور ہے ہر انجمن میں دعوی اسلام کیجیے ہاں جی تیسرے داخلہ حکومت برطانیہ ہاں جی حوالہ کس کا ہے عبد الحمید صدیقی پروفیسر ہے چالیس سال انگلش پڑھاتا رہا ہے اور محکمہ تعلیم کے ساتھ پاکستان میں منسلک رہا ہے اس کی کتاب مکالات تعلیم سفر نمبر انتالیس دوسرا حوالہ مگر اقبال کی تنقید ڈاکٹر عبد الغنی فاروق کی سفر نمبر ایک سو ایک کسی بھی مولوی کا حوالہ پیش نہیں کر رہا گھر کے پروفیسروں کا حوالہ ہے مسٹر دیوی سیکرٹری اور داخلہ حکومت برطانیہ نے کیا کہا اس میں قتل کوئی تعجب کی بات نہیں کہ مسلمان اس طریقہ تعلیم سے احتراج کرتے ہیں بچتے ہیں جو اگرچہ فی نفس ہی کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو مگر ان کے ملی رجحانات کو قطر خاطر میں نہیں لاتا در حقیقت ہاں جی حقیقت اس سے ان کے انتہائی ضروری تقاضے پورے نہیں ہوتے یہ طرز تعلیم راجما ان کے مفاد کے خلاف اور ان کی ملی روایات کے منافی ہے اس نے کہا مسلمانوں کو ہم نے جو نظام تعلیم دیا ہے اس لیے ان کے مفادات کے بھی خلاف ہے اور ان کی قومی اور مذہبی روایات کے بھی خلاف ہے سمجھتے جاؤ چوتھا نمبر ڈبلو ڈبلو ہنٹر کون ہاں دیکھو دیکھو حوالے تلاش کر کے لایا ہوں کہاں کہاں سے لایا ہوں کیسے کیسے حوالے اللہ نے دیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان خدیسوں کے منہ سے اور ان کے کرم سے یہ بات اپنی قدرت سے لکھوا دی اور نکلوا دی لکھو تاکہ تاکہ جو سکول سے تمہارے منافق پیدا ہوں وہ پھر پھر نہ سکے کے سامنے پیش کیا جائے تو پھر وہ چوچرا نہیں کر سکیں گے وہ یہ نہیں کہہ سکیں گے یہ غلط باتیں ہیں تم اپنی طرف سے ڈر رہے ہو نہیں تمہاری باتیں اور پیش کرے چشتی بات تو پھر ہو نا مزہ تو پھر آئے گا بات تمہارے منہ کی اور پیش کرنے والا چشتی ہو جس نے سکون نہیں پڑا اللہ چوتھے نمبر پر ڈبلو ڈبلو ہنٹر کیا نام تعلیم پروفیسر عبدالحمید صدیقی کی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا نظام تعلیم جس نے ہندوؤں کو ان کی صدیوں کی نیند سے بیدار کیا ہے اور ان کے میں قومیت کے شریفانہ احساسات پیدا کر دیے اس عبارت کے مطلب کو بھی سمجھتے جاؤ کہ ہم نے جو تعلیم دی ہے ہمارے نظام تعلیم نے ہندوؤں کو اٹھایا کہ تم ایک قوم ہو تم مسلمانوں کی حکومت کے تحت کیوں رہ رہے ہو اٹھو کے گلے پر جاؤ کیوں آرام سے بیٹھے ہوئے ہو اور یہ کہتے ہیں ہم ایک کرنے آئے ہیں مولوی لڑاتے ہیں لاکھ کھوانا تو سکولی منافع کہہ رہے ہیں مولوی لڑاتے ہیں اس نے کہا ہمارے نظام تعلیم نے تو ہندوؤں کو بیدار کیا اٹھو گلے پر جاؤ مسلمانوں کے کیوں رہ رہے ہو امن کے ساتھ تم ایک علیحدہ قوم ہو کیونکہ اس کا منصوبہ ہوتا ہے نا دو کو لڑاؤ اور حکومت کرو وہ چاہتا تھا نا یہ آپس میں اگر ہندوستان ایک ہو کر ہمارے گلے پڑ جائیں تو پھر تو کام خراب ہے لہٰذا سکھوں کو علیحدہ اٹھاؤ ہندوؤں کو علیحدہ اٹھاؤ مسلمانوں کے خلاف تاکہ یہ آپس میں گتھم گتھا ہو اور یہ کمزور ہو اور ہم ان پر پھر حکومت کریں اور ان کو پکڑیں کوئی کام طاقتور نہ رہے اور یہ آج بھی یہی پالیسی اختیار کی جا رہی ہے یہ خود لڑاتے ہیں خنزیر لڑاتے ہیں اور خنزیر کی آج کل کی روحانی اولاد لڑاتے ہیں ہاں یاد رکھنا میری بات میرے پاس بہت کچھ مواد ہے بہت کچھ مواد ہے غور سے سنیے مسلمانوں کی روایات کے بالکل برخلاف اور ان کی ضروریات کے بالکل غیر مطابق ہیں کہتا ہے ہمارا تعلیمی نظام مسلمانوں کی روایات کے کو برخلاف ہے برخلاف تو ہے کیونکہ مسلمانوں کی روایات تو و حیا اور عدل و انصاف کی تھی اور ان لانتیوں نے لاہورتوں کے کپڑے اتار کر نگا کر دیا بے شرم روایات کے خلاف تو ہے مسلمان تو جرائم پیشہ نہیں تھے انہوں نے جرائم پیشہ بنا دیا روایات کے کہا بالکل برخلاف ہے اور ان کی ضروریات کے بالکل غیر مطابق ہے کیوں غیر مطابق نہ ہو کہ ہماری ضروریات جو ہے وہ ہماری دنیا نہیں ہماری ضروریات تو آخرت ہے نا ہم نے دنیا کو اس طرح چلانا ہے کہ ہماری آخرت سبر جائے تو ضروریات کے بالکل غیر مطابق ہے بلکہ ان کے مذہب کی تحقیر کرتا ہے ہمارا تعلیمی نظام اسلام کی تحقیر کرتا ہے یہ ڈبلو ڈبلو انٹر کہہ رہا ہے مذہب اسلام کی توہین کرتا ہے مذہب اسلام کی تصویر کرتا ہے مذہب اسلام کو حقیر بناتا ہے حقیر لوگوں کے ذہنوں میں کہ یہ کوئی ٹکے کی چیز نہیں ہے جس کے تم طالب بنے بیٹھے ہو ہاں جی تحقیر کرتا ہے اور سنتے جائیے یہ خود کافر کہہ رہا ہے کہ ہمارا سکون اسلام کی تحقیر کرتی ہے اور میں کہتا ہوں جو اسلام کی تحقیر کرا رہا ہو کر رہا ہو وہ خود مسلمان کیسے ہوگا مسلمان تو وہ ہے جس کے دل میں تمام کائنات سے بڑھ کر اسلام کی تعظیم ہو ایک مرتبہ ہر بیان سنانے کے بعد ایک مرتبہ سکولوں پر لانات کی جالات کی لانات رہے جھل روڑ پائی لکھیوں سننا جاری اندر کا چور تمہیں بتا رہا ہوں اصل چوہا جو تمہیں کاٹتا رہا تمہیں پتا نہیں چلنے دیا پانچواں پانچواں بیان ایک یہودی مبلغ ہے جو یہودیت کی تبلیغ کرتا ہے جس کا نام ٹکلی ہے ٹکلی کیا نام ہے ٹکلی وہ کیا کہتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم مغربی طرز کے لاہدینی سکولوں کے کھولنے کی ہمت افزائی کریں اس لیے کہ جب بہت سے مسلمانوں نے مغربی سکولوں وغیرہ کی کتابیں پڑھی اور اجنبی غیر ملکی زبانوں کو سیکھا تو اسلام میں شک پیدا ہوگا اور وہ کہہ رہا ہے یہ نہیں ہے پیدا ہوگا وہ کہتا ہے جب پڑی جب پڑی ہے تو شک پیدا ہو گیا ہے ڈاواں ڈول ہو گئے ہیں اپنے قرآن اور اسلام کے بارے میں اور آج کسی لڑکے کو پکڑ کر دیکھو بلکہ تمہاری گورنمنٹ کے جتنے بیٹھے ہوئے ہیں کیا کہتے رہتے ہیں کوئی کہتا ہے یہ جناب یہ جو صحابہ کا ذکر ہے یہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے ان کو نکال دو بھائی یہ کیا ہے یہ قرآن دہشت گردی سکھا رہا ہے یار یہ کیا یہ کیا عورتوں کا پردہ یہ کیا یار یہ یہ وہ باتیں ہیں نت تم پڑھتے رہتے ہو اور سنتے رہتے ہو کوئی نئی باتیں نہیں ہیں لیکن میں نے میں نے اصل گواہی خود ڈاکو کی تلاش کی ہے ڈاکو کی طرح گواہ جو اپنے قرآن اور اسلام کے بارے میں جو تعلیم مسلمانوں کے قرآن اور اسلام کے بارے میں شک پیدا کرے ایک کام ختم کرے وہ تعلیم کفر ہے یا اسلام ہے وہ جائز ہے یا حرام ہے اس تعلیم کو جائز سمجھنے والا پھر کیا بنے گا کافر بنے گا تو پھر لانات کی جھال پیش کرو آ رہے آ پھر پتا چلے ہاں اب چشتی کی بات ہو تو نہ مانو ہاں یہ بہت سخت ہے بد بخت ہے لیکن یار جب ڈاکو کہے کہ میں نے تمہارا سارا مال لوٹا ہے تو پھر تو مان لو توجہ رہے گی افسوس ہے افسوس ہے ہمارے مرنے پہ افسوس ہے اور کیا صفحہ نمبر دو سو ترانوے کہتا ہے اب اسلام کا اثر و چند ایک مذہبی رسومات اور تقریبات تک محدود ہو کر رہ گیا ہے اور یہ سب کچھ اس قدر ہوشیاری و حکمت و تدبیر سے تدریجی طور پر ہوا کہ مسلمانوں کو اس کی کان و کان خبر تک نہیں ہوئی یہ سب نتیجہ ہے ہماری اس تعلیمی پالیسی کا یا جد و جہد کا جو ہم نے عالم اسلام کے اندر لا دینی نظام تعلیم اور وہ تہذیب و ثقافت کو رواج دینے کے لیے مسلسل برپا کر رکھی ہے کہتا ہے اب ہم نے اسلام صرف دو چار رسموں ختم چالیسواں نہیں جانے دینا کل نہیں جانے دینے اجتماع نہیں جانے دینا وارائ کا ہو رہا ہے اور سمجھ والے کا ہو رہا ہے اجتماع نہیں جانے دینا یا محفل بس یا پھر کمالی جو اپنی طرف سے دین بنایا ہے باقی اسلام ہم نے ان سے خود چھین لیا ہے اور کہتا ہے چھینا کس ذریعے سے ہے کہتا ہے ہم نے جو تعلیم دیا نا ہم نے مسلمانوں کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی ان کو پتا نہیں چلنے دیا کہ کیا کر رہے ہیں میں نے کہا بیٹے آگے مسلمان نہیں تھے میرے حرام زادے بیٹے آگے مسلمان نہیں تھے اگر مسلمان ہوتے تو تیرے داؤ کو سمجھ جاتے مسلمان وہ ہوتا ہے جو اتنا اونچی بلند سوچ رکھتا ہو ساری سبھی کے کافر پر بھی اس کی سوچ تک نہ پہنچ سکتے ہو یہ سنتے جائیں اور ملاؤں نے یہی تعلیم شرط کر رکھی ہے اب سنتے جائیں ذرا سات نمبر مسٹر پیو مسٹر پی ڈبلو سنگر یہ سارے ڈبل ہی ہیں <laughs> ڈبل بغیرت میں ہاں جی واقعی صحیح ہے جن کے شاگرد بغیرت ہو ڈبل بغیرت وہ خود کیوں نہ ہو یہ ڈبلو پی سنگر یہ امریکی ہے کون ہے امریکی امریکی عام نہیں ہے اس میں دینی مدرسے کے بارے میں اس لکھا ہے دینی مدارس میں پڑھنے والوں کو اکنامکس سائنس اور کمپیوٹر کا فہم حاصل نہیں ہوتا یہ ادارے بے روزگاری بے روزگار نوجوانوں کا ہجوم تیار کر رہے ہیں جن کا اور تو کوئی مطلب نہیں اور جو سکول میں ہے ان کو تو روزگار مل جائے نا وہ تو مل گیا ہے یہ ہمارا فیکٹری علاقہ ہے اس میں بی ایم اے پاس جو ہوتے ہیں وہ سنڈے اٹھا کر کنڈی کھٹکا جاتے ہیں فیکٹری کی حلت کو ہیلپر کی جگہ ہے ایمان سے بتاؤ ایسے ہے بتاؤ تو صحیح ایسے ہے میں کہتا ہوں جو مولویوں کی بجائے سکول کے لڑکے زیادہ کر تو مولوی کو گھاٹا نہیں اس مولوی کو جس نے تعلیم اللہ کی رضا کے لیے حاصل کی ہے تو دنیا کے لیے تھوڑی تھی ایمان سے ہماری دینی تعلیم کا تو مقصد ہی اللہ کو راضی کرنا ہے لیکن دیکھیں ان کا ڈرامہ دیکھیں کیا کہہ رہا ہے مذہب نہیں کوئی ان کا البتہ یہ لوگ صرف مسجد کے امام یا کسی مسجد کے چھوٹے موٹے خدمت گار ہی بن سکتے ہیں اور باقی کسی کلب پر کسی چکلے پر کسی عزت فروشی کے اڈے پر اور ماں بہن بیچنے کا کام یہ نہیں کر سکتے یہ بالکل ٹھیک ہے یہ اللہ کے گھر کے ہی امام بن سکتے ہیں ہاں توجہ نہیں کی یہ واقعی ٹھیک ہے یہ صرف اللہ کے گھر کے امام بنتے ہیں جی اور یہ کسی پی سیوں پر اپنی بہن بچھانے والا کام نہیں کرتے جی یہ بڑے بے روزگار ہوتے ہیں جی اگر ان کا کام لگتا ہے تو ادھر ہی لگتا ہے نہ سینما میں لگتا ہے نہ کسی چکلے میں لگتا ہے دیکھو جی توجہ نہیں دی مدارس میں تعلیم سفر نمبر دو سو چالیس آگے یہی لکھتا ہے ان دینی مدارس کو راہ راست پر لانے کے لیے دینی مدارس کو راہ راست پر لانے کے لیے کوئی بھی بلا تشدد کی لہر کو اٹھائے گا اور پاکستانی فوج کی یکجہتی کو ہلا کر رکھ دے گا اسی لیے مناسب ہوگا کہ ادھر کی حکومت کی طرح حکومت کی مدد سے دینی مدار سے آگے کو پروان چڑھایا جائے اور پروان چڑھانے والا امریکہ ہو جہاں ریاضی اکنامکس کے ساتھ دینی تعلیم کا بھی اہتمام ہو اس نے بتا دیا کہ سینف اور یہ راہ راست پر لگاتی ہے مولویوں کو کس پر لگاتی ہے کس پر لگاتی ہے اور کافر کرا سیدھا کون سا ہے جہنم اور کفر ہے نا وہ کہتے ہیں سیدھے چڑھا اولویوں کو یہ ادھر ادھر ہو رہے ہیں کہ مطلب یہ جنت جا رہے ہیں یہ قوم کو بھی جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں خدا کا راستہ دکھا رہے ہائے ہائے داخل کرو کیا کرو داخل کرو پھر آگے کیا بنے گے وہ بعد میں بتاؤں گا توجہ نہیں کر رہا ہو لیکن دیکھ لو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ یہی سکول کی تعلیم جس کو تم دنیاوی سمجھتے ہو وہ دنیاوی نہیں وہ شیطانی اور کافرانہ ہے جو کیا کرتی ہے تم کیا ہو وہ تو مالیوں کو تو فکر اس کا پکڑ دیتی ہے تم کیا ہو مالیوں کو تو فکر کے ڈال دے آرام کہاں رہ سکتی ہے اسلام پر اگر ہم پوچھنا چاہتے ہو تو یہ سامنے ہے معلوم ہو امریکی ڈبلو پی سنگر یہودی کی پڑھائی سکول والی یہ کافر کے راستے پہ چلاتی ہے توجہ نہیں کی کس کے راستے پہ چلاتی ہے اور اللہ فرماتا ہے دن سرا تل مستقیم سرا تل مغضوب سکول سے اتفاق رکھتے ہیں اور وہ ملا اور پیر ٹریکٹر وہ نماز پڑھنا چھوڑ دیں ہاں ان مرتدوں سے میں کہتا ہوں مرتدو ایمان نماز پڑھنا چھوڑ دو بھائی مانو کیوں کہ خدا فرماتا ہے غیر المقوب اللہ ملد یا اللہ ہمیں غلط والے اور گمراہوں کے راستے سے بچا راستہ دکھا اور انعام والے کون ہیں نبی ہیں صدیق ہے شہید ہے صالحین ہے قرآن دوسرے مقام پر فرماتا ہے راستہ تو تھا وہ جو نبیوں کا صدیقوں کا شہیدوں کا اور ولیوں کا ہے اچھا ادھر الحمد پڑھتا ہے یا اللہ ہمیں یہ راستہ دکھا اور یہود السارا کے راستے سے بچا اور ادھر تعلیم وہ پڑھ رہا ہے جو سیدھی کس راستے پہ لگاتی ہے اور حوالہ خود امریکی کا ہے توجہ نہیں گئی خود امریکہ کا حوالہ ہے تو میرے خیال میں پھر اس کو نماز وجہ سے اسی وجہ سے جب میں کسی سے پوچھو نا تم سکول ہو سکول سے اتفاق رکھتا ہاں،, ہاں،, ہاں تو میں کہتا ہوں چرچ تلاش کرو گرجے میں جاؤ گرجے میں مسجد میں کیا لینے آئے ہو <laughs> ہاں، تم غلطی سے میرے حضرت صاحب حضرت صاحب میرے نے ایک شخص کو دیکھا وہ مسجد میں اور پینٹ شرٹ پہنے ہوئے ہیں آپ نے اس کو پکڑ کر بازو سے نا بازو سے پکڑ کر مسجد کے باہر لے جانا چاہا پکڑ کر لے جا رہے تھے وہ کہنے لگا خیر تو ہے کہاں لے جا رہا ہے آپ نے فرمایا تو میں گرجے میں لے جا رہا ہوں اب بتاؤ وہ فقیر کامل ہے میرے حضرت صاحب نے حوالہ تو نہیں پڑھا میں نے حوالہ پڑھا ہے اور حوالہ آپ کے ساتھ امریکہ کہہ رہا ہے ان ملاؤں سائنس کمپیوٹر ہاں؟ معلوم ہوا ادھر ہی سارا کام ہے ادھر کچھ ہے حضرت جی مثال دیتا ہوں سیب کھاتے ہو یا نہیں کھاتے ہندوانا کھاتے ہو گوشت بھی کھاتے ہو اگر اس کو زہر کا ٹیکا لگ جائے پھر کھاتے ہو کیوں جی پھر کیوں نہیں کھاتے جی توجہ نہیں کی پھر کیا بیماری ہوتی ہے کون سی رکاوٹ ہوتی ہے کیوں نہیں کھاتے تھے تو جو تعلیم امریکہ برطانیہ اور یہود نے سارا کے کفر کے کا پتا رہی ہے جس تعلیم کو کفر کا ٹیکہ لگا ہوا ہے وہ ابھی تمہارے لیے جائز ہے میں کہتا ہوں ظالموں یہ فتح کہاں سے سیکھے ہیں تم نے وہ کتاب ہمیں بھی پڑھا دو جس میں تم نے یہ پڑھا ہے میں نے تو یہی پڑھا ہے کہ جب جان کا خطرہ بن رہا ہے تو شیب کے قریب نہیں جا رہا اور جہاں ایمان ختم ہو رہا ہے عزت ختم ہو رہی ہے سارا کچھ ختم ہو رہا ہے جان بھی ختم ہو رہی ہے ظالم اس کو ابھی تعلیم سمجھ رہا ہے توجہ نہیں کی یار دیکھو سمجھانے میں تو کمی نہیں ہونی چاہیے نا ہاں میں ٹھیک ہے اردو بول رہا ہوں لیکن میری اردو بھی تمہاری دیسی اردو ہے ہاں، میں الٹے سیدھے وہ الفاظ نہیں استعمال کر رہا جو آپ کو سمجھ نہ ہے جب آپ باہر جائیں تو کہیں چشتی کمال تقریر کرتا ہے سمجھ نہیں آتی پتہ نہیں کیا بولتا ہے میں تقریر سے یہ مقصد نہیں ہوتا ہے ہاں جی آپ سمجھیے گا ہاں، فوج کے ذریعے کام کرے فوج کے ذریعے فوج کے ذریعے تاکہ مولوی موتر دی چاگوا کو بہ جان توجہ نہیں کے پاس جی رام رام ساری رام سا بھی کار چڑنے اچھا آگے چلیے اس یہ ہمارا بھی دو سو اکتالیس سفا دینی مدارس میں تعلیم سلیم منصور خالد کی لکھی ہوئی انسٹیٹیوٹ پالیسی اسٹڈیز عالمی ادارہ فکر اسلامی اسلام آباد سے یہ کتاب چھپی ہے جس کا یہ حوالہ پیش کیا ہے کہاں سے چھپی آئے جس کو میں کفرآباد کہتا ہوں حوالہ نمبر نو کتنا ہارورڈ امریکہ یونیورسٹی کے کینیڈی اسکول آف گورنمنٹ کی تحقیق کا ریسرچ آفیسر ڈاکٹر جسے کا سٹرن یہ مفول ہے عالم ہے یہ وہاں کی پروفیسرانیاں کون ہے ہاں، جس کو گشتی زمانہ کہتے ہیں اب تو سمجھو گے نا پہلے میں نے عربی میں کہا تھا کیا کہتی ہے پاکستان کے دینی مدارس سے جہادی عنصر کی ترقی کا پاکستان کے دینی مدارس جہادی عنصر کی ترقی کا ذریعہ ہے یہ وہاں کی عورت بول رہی ہے عورت لیڈی اور ایک ہم ہیں ان کی لیڈی جاگتی ہے یہ ہمارا اتنا بڑے والا سوتا ہے نہیں کی اور مردوں پاکستانی مردوں میں تمہیں رہنا کہوں تو کس کو کہوں میں تمہاری عزمت کو سلام کرتا ہوں اے پاکستانی مردوں میں تمہارے مرنے پہ روتا ہوں چلاتا ہوں اور سوچا سیل کہتا ہوں کہ ان کی عورتیں رہا ہے تو خوش کر رہا ہے اور کا کرتا ہے ان کی عورتیں بھی تیرے خلاف سوچتی ہے اور ایک تو ہے جو جب بھی سوچتا ہے تو کسی ملا کے خلاف سوچتا ہے اور اگر ملا خنزیر سوچتا ہے تو آپس میں کسی کے خلاف سوچتا ہے ع کہو بے شری ان اور کی عورتوں کے برابر میں تو شریر پیدا کر لو میں کیوں نہ ترپوں میں کیوں نہ ترپوں کیوں نہ ترپوں میں او میں حیران ہوتا ہوں مسلمانوں تمہیں صرف دودھ پینے کا کام ہے کیا سوچ رہی ہے یہ ہے والا دینی مدارس میں تعلیم صفحہ نمبر دو سو چونتیس کیا کہتی ہے پاکستان کے دینی مدارس جہادی عنصر کی ترقی کا ذریعہ ہے یہ مدرسے جنرل محمد ضیاء الحق کے زمانے میں اس لیے تیزی زیادہ تیزی سے پھیلے پھولے کیونکہ ان کو حکومتی سطح پر زکات فنڈ سے مالی مدد ملتی تھی تجھے تو سینما کا پتا ہے اس کو تیرے مدرسے کا پتا ہے یہ عورت ہے تجھے سینما کا پتا ہے تم سے پوچھا چکرا کہاں ہے سینما کہاں ہے لکی سم میں کہاں دکھتی ہے تو بتا دے وہاں پر ملتی ہے کھوانا پیسے پر مسلمان لوگ ہیں جو اتنا بیدار رہتا ہے جتنا فاروق کیا رہتے تھے جتنا محمد بن کیا رہتے تھے جتنا محمود غزنوی رہتے تھے جتنا صلاح الدین ایوبی رکھتے تھے وہ وہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمایا یہود میں کہتا ہوں اللہ نے یہ کیوں کہا یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمایا یہود میں نے سوچا یہودی دنیا کی بدترین قوم ہے جس کو ہٹلر بھی بدترین قوم کہتا ہے اور یہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلم کو دیکھ کر یہودی شرماتا ہے پھر میں نے سوچا تو پتا چلا کہ کیوں نہ شرمائے وہ کہتا ہے تم تو اتنا بغیرت ہو میں چوبیس گھنٹے تمہارے خلاف سوچتا ہوں اور اپنے مذہب کی سوچتا ہوں اور ایک تم ہو جو آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سوچتے ہو اور اپنے دینی رہبروں کے خلاف سوچتے ہو نہیں سوچتے اپنی نہیں سوچ رکھتے میری کیا رکھو گے تمہیں تو اپنا ہی پتہ نہیں ہے تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے معلوم ہوا واقعی ہم یہود سے بدتر قوم بن چکے ہیں یہود کیوں فرشتوں سے افضل وہ قوم ہوتی ہے جن کو ہر وقت اپنے دشمن کی فکر ہو اپنے مذہب کی فکر ہو محمد عربی کی تابے داری کی فکر ہو حشر کی فکر ہو وہ قوم پھر فرشتوں سے اعلیٰ بن جاتی ہے یہ میں نہیں میں نے نہیں لکھا یہ اللہ نے لکھا ہے یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود اب دیکھو یہ یہودی عورت ہے لیڈی ہے لیڈی کیا کہتی ہے اچھا آگے لکھتی ہے کیونکہ ان دینی مدرسوں پر حکومت پاکستان کی کوئی نگرانی نہیں ہے اندازہ لگائیں ان کی سوچ دیکھیں اس حکومت پاکستان نگران نہیں اس لیے یہ مدرسے تنگ نظر تنگ وہ جن کی نظر میں کفر نہیں سماتا توجہ نہیں کی جن کی نظر میں چشتی کی طرح کفر نہیں سماتا کفر کے لیے ان کی نگاہ میں کوئی جگہ ہی نہیں بےپتی کے لیے نہیں کافروں کے لیے نہیں اگر ان کی نگاہ میں جگہ ہو تو محمد عربی کے غلاموں کے لیے ہے اللہ اس کو وہ تنگ نظر کہتے ہیں اور دہشت گرد عناصر کے تربیتی مراکز بن چکے ہیں حکومت کی نگرانی نہ ہونے کی وجہ سے دہشت گردی مناسب کے تربیتی مراکز بن چکے ہیں اب سمجھنا بات کو بات کو سمجھنا یہاں تھوڑی سی وضاحت کر کے چلو اسی پاکستان اور ہندوستان میں شیعہ بھی رہتے تھے بریلوی بھی رہتے تھے وہاں بھی دیوبندی بھی رہتے تھے رہتے تھے کہ نہیں بھائی آج سے دس سال پہلے تم نے کوئی ایسے مسجد کے واقعات سنے تھے یہ ہماری آنکھوں کے سامنے سارا کچھ ہوا ہے دس سال کے عرصے میں ایسا ہوا ہے ہوا ہے کہ نہیں ایمان سے بتاؤ پہلے ایسا پہلے مناظرے ہوتے تھے مولانا محمد عمر اچھروی بھی مولا لائنا کتنا سانڈے والے کتنا سخت بولتے تھے ہم اس ان کے مقابلے میں ان کی لہجے اور زبان کے اعتبار سے ہم پاس کو بھی نہیں ہیں اتنا سخت بولتے تھے ہاں جی شیوں کے ساتھ مناظرے ہوتے ہر طرح کے لیکن قتل و غارت کوئی ثابت کرو ثابت کرو کچھ کیوں اس وجہ سے کہ اس وقت حکومت نے یہ کام نہیں کروائے تھے کرانے والی ایجنسیاں شامل نہیں تھی منصوبہ بھی ابھی زیر غور تھا بڑے عمل میں نہیں لایا گیا تھا کہیں ہم نہیں پھٹتے تھے دس سال کے عرصے میں کیا بن گیا ہے میں تمہیں کسمیا کہتا ہوں یہ سب ڈرامے ہیں کئی بم ایک دوسرے کی مسجد میں نہیں لگاتا کوئی بم نہیں لگاتا مسلمان جو کرنے پر نہیں کرتے یہ وہ ایجنسی کرتی ہے اور حکومت کی نگرانی میں کرتی ہے جن کو این جی اوز کہتے ہیں جو غیر سرکاری تنظیمیں ملک میں پنگا فساد کرنے کے لیے امریکہ اور حکومت کی زیر نگرانی چل رہی ہے یہی کا کام ہے یہ خالی مسجدوں تک محدود نہیں یہ سینما میں بھی مارتے ہیں سینما میں لگتا ہے اس بند کے نہیں بولو بولو سینما میں بھی لگتے تھے لاری اڈوں میں بھی بسوں میں بھی توجہ نہیں کی ریل گاڑیوں میں بھی لگتے تھے بم جہازوں میں بھی جرنل سے آپ کہاں کہاں مرا ہے بولو بولو جہاز میں تو وہ بھی مولوی نے مارا ہے اب بات سمجھ لو ہو ہو ہو گرگ میرا سگ دربا میں شبد یہ چنی کان دولت ملک ویرا میں بہت بلند فرماتے ہیں جب بھیڑیے حاکم ہوں کتے وزیر ہوں چوہے دربان ہوں جب ایسے اکان دولت ملک کے ہو جائے ملک اجڑ جاتا ہے اجڑتا ہی اس کی وجہ سے ہے ایمان سے بتانا اب جلسوں پر تو پابندی ہے جلسہ نہ ہو میں کہتا ہوں سینما میں بم پھٹتے رہے ان کا جلسہ تو جاری ہے سلیم کے جلسے نہیں ہوتے دو دو سو بندہ ایک سینما محل میں بیٹھا ہوتا ہے مسجدوں میں جلسوں میں بند نہ ہو یہ لگتے ہیں تو نماز کے قریب نہ جاؤ جلسے بند کر دو میں پوچھتا ہوں کاروں میں بم پھٹتے رہے پھر کاریں بھی بند ہونی چاہیے ہاں۔ بسوں میں بم پھٹتے رہے بسیں بھی بند ہونی چاہیے کیا خیال ہے ریلوں میں بم پھٹتے رہے ریلیں بھی جہازوں میں بم پھٹتے رہے جہاز بھی بلکہ گیس سلنڈر پھٹتے رہے گیس سلنڈر پھٹے رہے یہ پچھلے دنوں کی بات ہے پنڈی میں گیس سلنڈر پھٹے جس کی نتیجے میں بیسو افراد ہلاک ہوئے جن کے گوشت کے چیتڑے دور جا کر گر رہے تھے جن کی ہڈیاں دور جا کر گر رہی تھی پھر یہ گیس سلنڈر بھی بند ہونے چاہیے اور سوئی گیس آئی ہے سوئی گیس کے بڑے پیپ کئی بار پھٹے ہیں ہزاروں انسانیں انہوں نے ہلاک کی گاؤں کے کون تباہ کر دیے یہ گیس بھی بند ہونا چاہیے اور یہ کیا کچھ بازار میں پھٹتے ہیں بازار میں بھی پھٹتے ہیں بازار بھی سڑکے جاؤ حکومت چلانے پہ قربان جاؤ ہے ہاں جی ایسی عقل ہونی چاہیے تو پھر کیوں کم کام برباد نہ ہو مجرموں کو تو پکڑنا نہیں نا جیسے اگلے دن میں آ رہا تھا تو مووی بنا پشاور آ رہا اور مووی بنانے کے لیے چڑھ گیا میں نے کہا ڈاکو تھانے دار کی جھولی میں بیٹھے ہیں اور شریفوں کی مووی بن رہی ہے ظالموں کیوں ڈرامہ کر رکھا ہے ساری قوم کو بدھو بنا رکھا پر قوم ہی تو سکول والی ہے نا رویا کے ہی آئیے ان کو اکڑ کتوں آنی ہے کسی اکڑنی کسی فکیم کو مزے سے مزے سے کہو صبح میرے پاس سنو میرے پاس اگلے دن سپاہی آیا عشاء کا وقت تھا کہنے لگا نماز پڑھانی ہے کتنے بجے پڑھو گے میں نے کہا یہاں کوئی وقت نہیں ہے جائے رات کے بارہ بجے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اچھا پھر کہنے لگا ایک کام اور کرو میں نے کہا کیا باہر باڈی گارڈ کھڑا کرو مسجد مسجد باہر باڈی گارڈ کھڑا کرو میں نے کہا حضرت ضرور کھڑا کریں گے مگر ایک ہماری بھی فریاد ہے کہنے لگا کیا میں نے کہا آپ پیسے دیں ہم کھڑا کر دیں گے کہنے لگا پیسے تو نہیں دے سکتی گورنمنٹ میں نے کہا تو پھر اس کا مطلب ہے تم کہتے ہو ہم اپنی حفاظت آپ کریں کہنے لگا ہاں تو میں نے کہا پھر حضرت آپ بسترا اٹھائیں حکومت والے آپ کسی غیر ملک میں نکل جاؤ اور ہم اللہ کی مہربانی سے اپنی حفاظت آپ کر لیں گے توجہ نہیں میں نے کہا گاڑیوں میں بسوں میں باڈی گارڈ چاہیے گھر کے سامنے باڈی گارڈ چاہیے ہرکت کے سامنے باڈی گارڈ چاہیے ہر آدمی کو اپنے ساتھ باڈی گارڈ چاہیے تو میں نے کہا تم بتاؤ اب تم کس بیماری کا علاج ہو تم اربوں روپئے کام کے ٹیکس لے کے کھا رہے ہو قومی خزانے کی حفاظت نہیں کر سکتے تو دفاع ہو جاؤ یہ کام اپنی حفاظت آپ ہی کرے گی کیونکہ حکومت وہ نہیں ہوتی جس کے ہوتے ہوئے کام اپنی حفاظت آپ کرے حکومت وہ ہوتی ہے سامان تیرا راستے پہ پڑا رہے کسی کو چرت نہ ہو اٹھانے کی جیسے فاروق کیا رہی حکومت کی تھی حکومت وہ توجہ نہیں کی جب میں نے یہ بات کی میں نے کہا اگر اجازت ہو تو دوسری بات کہوں کہنے لگا کیا میں نے کہا یا تو پیسے دو باڈی گارڈ کے لیے یا پھر سب سے بڑی مہربانی کرو کہنے لگا وہ کیا میں نے کہا بم ہی نہ مارو ہمیں ہم پر بم نہ مارو تمہاری مہربانی بہت بڑی مہربانی قسم کسم ساتھ کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے میرے پاس گواہ موجود ہے جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگا سچ کہہ رہے ہو یہ ساری بےغیرتی کرا رہے ہیں خود اس کے لفظ تھے یہ سب بےغیرت اوپر والے خود کرا رہے ہیں سب ڈرانا ہے سب ڈرانا ہے خوب بچا ہے میں کہا بیٹے تارنے والے بھی کیا مت کی نظر رکھتے ہیں توجہ نہیں کی اور مجھے کہنے لگا بات بڑھتی جلی جا کے ختم کرو جہاں تک <laughs> مزے سے کہے سبحان اللہ یہ ہے وہ کہنے لگے وہ دہشت گرد کس کو کہتے ہیں اب بات کو سمجھنا امریکہ دہشت گرد کہتا ہے جہاد کو اور قرآن کو ہاں وہ کہتا ہے جہاد دہشت گردی ہے باقی جو اسامہ کی طرح ہیں یہ ان کے اپنے سکول کے ہیں یہ مدرسے کے نہیں اسامہ اسامہ جس کا نام ہو اس کی تاریخ میں پیش کرتا ہوں وہ کسی مدرسے کا نام نہیں وہ ایک انجینئر ہے انجینئر یونیورسٹی کا اور پرل پرل امریکی صحافی پرل کو کراچی میں جس نے قتل کیا شیخ عمر وہ کسی مدرسے کا طالب نہیں وہ ایک ہی سن کالج جانتے ہو وہ عیسائیوں کا کالج ہے عیسائیوں کا ایک ہی سن اس کا اسٹوڈنٹ ہے بات یہ ہے اگر یہ بات چل نکلی تو سمجھا دیتا ہوں بات یہ ہے کہ کسی کو بدنام کرنے کے لیے اس کا روپ دھارنا پڑتا ہے یہ یاد رکھنا میری بات کسی کے کردار کو مشق کرنے کے لیے اس کا روپ دھارنا ہوتا ہے سکولی لڑکے جب فارغ ہوتے ہیں بے روزگار ہوتے ہیں ان کو کہیں سے سہارا نہیں ملتا پھر ایجنسیاں ٹکرتی ہیں جو ملک میں کام کر رہی ہیں جن کو این جی اوز کہتے ہیں وہ آتی ہیں ان کو کہتے ہیں دو چار لاکھ دس لاکھ بیس لاکھ روپیہ لے لو بم مار دو لیکن پہلے داری رکھو وہ کہتے ہیں ہم تو اسی پیسے کے لیے دین ایمان بیچ آئے تھے اسی پیسے کے لیے تو ہم نے شلوار اتار لی تھی اسی پیسے کے لیے تو سب کچھ کیا کیا فرق اگر یہ اسی طرح ملتا ہے تو داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں داڑھی رکھی بن مارو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا مول بھی کر رہے ہیں اور میں پوچھتا ہوں کہ اپنے ہاتھوں سے لاکھوں مسلمان کباڑی میں مر رہے ہیں امریکہ کے ہاتھوں مر رہے ہیں اور خود حکومت کے ہاتھوں مر رہے ہیں مرتے ہیں وہ کافر اسامہ ادھر ہے اس گاؤں پہ بم برس گئے بستی کی بستی تباہ اسامہ اس میں ہے وہ تباہ اسامہ اس میں ہے وہ تباہ اسامہ اس میں ہے وہ تباہ اچھا اسامہ دہشت گرد ہے تو اس کے پیچھے ابھی تک گاؤں تباہ ہو رہا ہے لاکھوں مسلمان ہو رہے ہیں اور تیس لاکھ افغانی مر چکے ہیں تیس لاکھ یہ اسامہ کے پیچھے مر رہے ہیں یہ سزا کیسی ہے جو دینی اسامہ کو تھی اور میں لاکھوں مسلمانوں کو رہی ہے اگر کہو افغانستان نے پناہ دے رکھی تھی تو اچھا الطاف حسین ایم کیو ایم کا الطاف حسین ایم کیو ایم کا کراچی کا رہنے والا جس نے لاکھوں انسان مروائے لاکھوں کی عزتیں لٹوائی وہ کہاں بیٹھا ہوا ہے اچھا تو لندن کے بندے بھی مجرم نہیں وہ دہشت گرد کو پناہ دینے والے چمدار نہیں اور کیوں کیوں بن گئے توجہ نہیں پر دلوں کا کیا ہوتا ہے دلے بغیر تو کا کیا ہوتا ہے توجہ نہیں کی میری بات وہ کہے سبحان اللہ یہ بات چل نکلی تھی تو وضاحت کرنی پڑی کیونکہ آج کل یہ حالات بھی پیدا ہو رہے ہیں پیدا کیے جا رہے ہیں سامنے لے آپ کے لاکھوں مسلمان ادھر میں نے کہا سنو اگر بل فرض توجہ نہیں کی اگر بل فرض یہ آپس میں مار رہے ہیں تو امریکہ کے ہاتھوں اور حکومت کے ہاتھوں مروانے سے اگر یہ آپس میں مر جائے تو اچھا ہے توجہ نہیں کی میری سیاح وہ دشمن تو مران دی بجائے آپ ہی مار لینا چنگا سی کہ نہیں تو امریکہ کے ہاتھی مر رہے ہیں آپس مر جان گے تو کی ہے سارے مر جان سارے پر کافر دے ہاتھی تو نہ ہو توجہ نہیں کا کافر دے ہاتھ تو نہ ہاں؟ یہ دہشت گرد کے تربیتی مراکز ہیں آگے پھر کہتی ہے دینی مدرسوں کے تناظر میں امریکہ سب سے بڑا تعاون یہ کر سکتا ہے دینی مدرسوں کے ساتھ اللہ آیا ہے دینی مدرسوں کے ساتھ سب سے بڑا تعاون امریکہ یہ کر سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے سیکولر نظام تعلیم ہو سکول والا کو مضبوط بنانے کے لیے حکومت پاکستان کی بامارہ امداد کرے اس عمل کے نتیجے میں پاک بھارت تناؤ کم ہو سکتا ہے ہندوستان تے پاکستان کی کشمکش اور تناؤ کم ہو جائے گا کم ہو جائے گا تو بن جائیں گے غیر مسلم جو مسلم جو جائیں گے اور اپنی اثر سے پیدا شدہ خطرے کو روکا جا سکتا ہے کہ یورپ اور امریکہ کو جو پاکستان کے ایٹمی ایٹمی اسلے سے خطرہ ہے سکون چلانے سے یہ خطرہ ختم ہو جائے گا کیوں کہ جب ان کے ہاتھوں میں مسئلہ آئے گا تو پھر تو مسلمانوں پر چلے گا نا پھر امریکہ برطانیہ پر نہیں چل سکتا توجہ نہیں کی یہ گواہی کافر کی زبان کی ہے ہے وہ کہہ رہی کہ پھر پاک بھارت جنگ نہیں ہوگی پھر تناؤ ختم کشیدگی ختم ہو جائے گی اور اس کے ساتھ ایٹمی اسلحے سے جو خطرہ پیدا ہو رہا ہے ہمیں وہ خطرہ ختم کیونکہ پھر ایٹم محفوظ ہاتھوں میں ہوگا یعنی کیا مطلب پھر ہمارے ٹپو کے ہاتھوں میں ہوگا چلے گا تو مسلمانوں پر کافروں پر یہ خود لکھ رہے ہیں اور پوچھو پوچھو پوچھو ایٹم کیوں بنا رہے انگریز کیوں ہو اپنا دفاع نہ کرے اپنا دفاع نہ کرے اپنے آپ کا بچاؤ نہ کرے اور وہ کہتے ہیں یہ ایٹم جو ہے سکولیوں کے ہاتھ میں آسرے ہمیں اس وجہ سے دیتے ہیں یہ ہمارے اپنے ہی ہاتھ ہیں توجہ نہیں گی سکولی کا ہاتھ نہیں کا برطانیہ یہودی کا اپنا ہاتھ ہے وہ کسی اور کا ہاتھ حوالے کے لیے جسے کا سترن گشتی زمانہ کا یہ سامنے ہے یہ تمہارا بیان دکھا اس کا بیان دکھا رہا ہوں وہ خود کہہ رہی ہے کہ ان کے ہاتھ ہمارے ہاتھ ہیں یہی وجہ ہے میں نے کہا ظالمو اگر دہشت گردی روکنا چاہتے ہو اگر تم قوم کے ساتھ مخلص ہوتے تو اسلحہ چھین لیتے توجہ نہیں ایمان سے بتاؤ اسلحہ چھین لے کوئی دہشت گردی رہ سکتی ہے پر اصلا تو دینا ہے جلسہ بند کرنا ہے اصلہ دینا ہے جو بند کرنا تھا قوم کے حق میں جو تھا جس کو بند کرنا تھا وہ تو دے رہے ہیں اور جس کو چلانا تھا اس کو جلسے بند کیوں چشتی کتی مرے فقیر دی جڑی ٹاؤں ٹاؤں نت کرے کتی مرے حجرے شام مکیم دی ایک جتی کرے وہ کتی مرے فکیر دی ٹو نت کرے وہ چشتی تے ہر تھان جگہ ہی آؤں تو روکو جل سے توجہ نہیں کی میں نے کہا برخوردار کون کون سے جل سے روکو گے ہم اپنی طرف سے نہیں چل رہے ایک طاقت ہمارے پیچھے کور ہے جس کو اللہ جل کی طاقت کہتے ہیں تمہاری ٹکر ان کے ساتھ ہے ہمارے ساتھ نہیں ہے کس کس کو روکو گے جب خدا کے ساتھ ٹکر تمہاری ہو رہی ہے تم دیکھنا تمہیں وہ پاش پاش کیسے کرتے ہیں ڈرامے بازو ہم ہم سے چھپا سکتے ہو کوئی بات کافروں سے سے چھپا سکتے ہو گے وہ کبھی اللہ رسول سے کوئی بات چھپ سکتی ہے آگے چلیے دسواں نمبر ہندو پاکستان میں توجہ نہیں کی وہ تو جسے کا سٹ رنگ کا بیان تھا دینی مدارس میں تعلیم سفر نمبر دو سو سینتیس کے حوالے سے اب دسواں حوالہ کتنا یہ کون رہا ہے ولیم ہنٹر شعر محمدی کو ہر تعلیم کا مقصد نہ بنانا چاہیے پاک شرح محمدی کا کیوں بنانا ہے کیونکہ شرح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب مسلمانوں کا مذہب اور مذہب بھی اس زمانے کا جب اس کے پیرو پیروکار تمام دنیا کو اپنی جائز شکار بہت سمجھتے تھے اور انہوں نے زمانے حال کی مسلمان آبادیوں کی طرح عیسائیوں کے ساتھ اتحاد کر کے یا ان کی رعایا بن کر رہنا نہ سیکھا تھا باقی ٹھیک کہا ہے اس نے ٹھیک کہا ہے ہمارے پہلے مسلمان تھے نہ تو وہ کافروں کی رعایا بن کر رہنا گوارا کرتے تھے اور نہ کافروں سے اتحاد کر کے رہنا گوارا کرتے تھے وہ اگر رعایا بنتے تھے تو رب العالمین کے قرآن کی بنتے تھے حوالہ حوالہ نئی سلیبی جنگ دینی مدارس کے دروازہ پر خرم مراد کی لکھی سفر نمبر تیرہ توجہ ہے کوئی نہیں وہی وہی وہی وہی دینی مدرسوں میں دے رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ شرح محمدی کی تعلیم کو مقصد نہ بناؤ گیارہ نمبر گیارہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ یہ نئے دور کی باتیں ہیں توجہ نہیں کر رہے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ جولائی انیس سو اکیاون کہ پالیسی بیان میں کہا گیا پاکستان میں ہمارے اہداف ہمارے منصوبوں کے لیے ایک خطرہ اور ہے جو کیمونیزم کی طرح آیا نہیں یہ جاگیرداروں کے رجت پسند گروہ اور غیر تعلیم یافتہ مذہبی رہنماؤں کی طرف سے ہے جو موجودہ مغرب پسند حکومت کی مخالفت کر رہے ہیں اور اسلام کے تکیا نوسی اصولوں کی طرف واپس لوٹنا چاہتے ہیں ان کی قوت کا سر چشمہ عام کے مذہبی جذبات اور چاہے لوگوں کی طرف سے توجہ تبدر کی مخالفت ہے اگر یہ تب غالب آ گئے امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا پالیسی بیان سفا نمبر تو ایک سو اکاون ہاں ایک سو اکاون لکھنے والا اس کو کون تھا خرم مراد پاک امریکہ تعلقات رسالہ صفحہ نمبر تیرہ پر توجہ رہے گی اب مطلب سمجھاؤں مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ روس کے بعد اگر ہے جو روس سے بھی زیادہ سخت ہے وہ یہ ہے جو پاکستان میں توجہ نہیں کی ہمارے آداب کے لیے سب سے بڑا خطرہ وہ دو گروہ ہیں دو گروہ کیڑے کیڑے ایک تو ذمہ دار طبقہ جو اسلام کی تہذیب کی طرف واپس لوٹنا پسند کرتے ہیں دیکھو دیکھو کافر کا نام مراد نظریہ سوچو اور پھر اس کی تحقیق دیکھو کہ کتنا وہ نگاہ رکھتا ہے کہتا ہے جو طبقہ پہ ہے نا جت جو واپس اسلام کی تہذیب کی طرف جانا چاہتے ہیں ایک یہ اور دوسرے وہ مولوی جو سکول نہیں پڑھے جو سکول ان پڑھ طبقہ ہاں بیٹھا جی دیکھا جائے یہ کیا ہے یہ ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں یہ موجودہ مغرب پسند انگریز کی ٹٹو حکومت کی مخالفت کرتے ہیں لکھا آج گئے اسلام کے دکیا نوسی اصول اسلام کو وہ کہتے ہیں اسلام کو پرانا کافرانہ نظام گندا نوز بلّہ اس کی طرف یہ واپس جانا چاہتے ہیں ان کی طاقت کون ہے عوام کے مذہبی جذبات اور جہر لوگ جو سکول نہیں پڑھے ان کی طرف سے تغیر و تبدل کی مخالفت جہے رنا دے باہر آمر کے آج دی جڑی نوی شیتانی تہذیب ہے اس کے خلاف جو عوام کے بندے ہیں یہ ہے اصل طاقت ادھر ذمہ دار ادھر غیر تعلیم یافتہ بلا یہ تینوں رل کے اصل خطرہ ہے ان کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ایک حکومت ہمیشہ جمہوری ووٹوں والی لاتی چاہتے ہیں ہم جو سکول نہیں پڑھے یہ نبی کی طرف واپس جانا چاہتے ہیں یہ کبھی واپس نہ ہوں یہ ہے کافر کا بیان یہ بیان نمبر گیارہ ہے توجہ نہیں کی یہ امریکہ کا پورا بیان ہے پورے امریکہ کا آگے سنیے بارہ نمبر بیان تھامس فرنڈ مین امریکی صحافی ہے وہ کہتا ہے اگر پاکستان جیسی قوم ہے غربت میں زندگی گزارتی رہی اگر کے عوام سے پھر مذہبی مدارس کے مصارف ہی برداشت کر سکتے ہوں جو صرف قرآن کی تعلیم دیتے ہیں جو مدارس صرف قرآن کی تعلیم دیتے ہیں تو پھر ہم خوف ہی کے عالم میں زندگی گزاریں گے پھر ہم خوف میں رہیں گے جو عوام جو عوام دیکھو دو چیزیں بیان کر رہا ہے اگر اگر یہ مجھے پاکستان کی قوم غربت میں رہنا گوارا کرے گی کس وفا کا کشٹ موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دو اقبال کہتے ہیں انگریز کہہ رہا ہے جو غریب غازی الدین شہید کی طرح موت سے نہیں ڈر موت کو ہنس کر گلے لگا لیتا ہے کہیں سے اس کو دولت پریا کا پجاری بنا کر اس کے دل سے روح محمد نکال لو روح محمدی نکال لو محبت مصطفیٰ نکال لو دینی جذبہ نکال لو یہ غازی کیوں بنتے ہیں یہ دیکھ لو یہ دیکھو جو ان کافر کی زبان سے بات کر رہا ہوں اور پھر کیا ہے اگر یہ مدرسے جو خالص قرآن پڑھاتے ہیں اگر یہ عوام ان مدرسوں کے خرچے دیتے رہے تو پھر ہم خوف میں رہیں گے کیوں کہ پھر یہ ہمارے ہر فطرے کو سمجھ کر مقابلے میں اٹھنے والے بن جائیں گے توجہ نہیں کی یہ دیکھو اس کا مطلب یہ نکلا کہ جب سکول ملا کے مدرسے قرآن کے ساتھ ملاوٹ سکول کی ہوگی پھر ہم خوف میں نہیں رہیں گے کیونکہ پھر ہمارے ہی باندر ہوں گے توجہ نہیں کی پھر جیسے نچائیں گے نچاتے رہیں گے یہ یہ ہمارا پروفیسر خورشید کی کتاب امریکی عزائم اور ان کا مقابلہ صفحہ نمبر پندرہ اور اس نے کہاں سے لیا انٹرنیشنل الگ ٹریبیون آئی ایچ ٹی ستمبر دو ہزار دو تیرہ نمبر حوالہ آسٹریلیا کی آسٹریلیا پورا یورپ تیرے خلاف کٹھا ہی ہاں جی پورا یورپ تیرے خلاف ایک کئی پر ایک تو ہے جڑا جدو بھی کٹھا ہونا ہے کسی دیکھتے ہی ہونا ہے ہاں، ہاں، ہاں، سب کے جا جب یارویں بھی دیکھ پکی ہوگی ایک ہو جاتے ہیں پھر سارے اختلافات دور ہاں پھر تو بیٹھا ہوں کھان کی خاطر تیرہ نمبر آسٹریلیا کی نیشنل یونیورسٹی کے دفاعی اور اسٹریٹیجک مطالعات کے شعبے کا ڈائریکٹر ایل ڈینو ڈینورٹ نے کہا ایک ایسی جنگ مذہبی مدارس مذہبی مدارس اور ان کے ہاسٹلوں میں لڑی جانی چاہیے جو مستقبل کے انتہا پسندوں کی پرورش گاہ ہے یہ جنگ یہ جنگ جنوب مشرقی ایشیا کے ظہور پریر سول سوسائٹی کے مدبرین درائد مدیری نے چلائے اسکولوں کے اساتذہ مذہبی رہنماؤں سیاست دانوں غیر حکومتی انجانوں اور دیگر آخر کو لڑنا چاہیے اور مرتدل مسلمانوں کو اس کی حمایت کرنی چاہیے آسٹریلیا کا پروفیسر کہہ رہا ہے کہ ایک جنگ لڑنی ہے مدرسے میں کنارے جی؟ مدرسے میں ایک جنگ لڑنی ہے تو لڑن کون آخر اخبار والے سکولوں کے استاد مذہبی رہنما جڑے بڑے پھرتے ہیں یہ بھی انہوں کے جڑے اگو اگو لگے پھر جا رہا تعلیم تو ضروری ہے پر امریکہ مردہ باد اور لڑکی کہاں ہے امریکہ میں پڑھ رہی ہے امریکہ میں آ رہتا ہے امریکہ مردہ باد امریکہ مردہ باد پھر کیوں کہتا ہے جب امریکہ مر گیا تو تیری لڑکی مر گئی توجہ نہیں گئی جب امریکہ مر گیا تو کا بیٹا مر مر گیا کی لڑکی گئی یہ سارے ان کے یہ جنگ لڑے مدرسوں میں اور معتدل مسلمان جن کو منافق کہتے ہیں یہ ان کی حمایت کریں امریکی عزائم ان کا مقابلہ صفحہ نمبر اٹھارہ چودہ نمبر توجہ کی گیز کا بیان گیز کا گیز انگریز وہ کہتا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ مسلمان پر کون حکومت کرتا ہے کون حکومت کرے مسلمان شدید ترین مخالف حکمران کو بھی اتنا طاقت نہیں کہ مسلمانوں کو دین تبدیل کر لے البتہ تعلیم ایک ایسا شعبہ ہے جہاں سے ان پر حملہ کیا جا سکتا ہے کیونکہ مسلمانوں کا نظام تعلیم غیر رسمی ہے الفاق تو ان کی انتظامی مشینری کا ساتھ نہیں دے سکتا لہذا ہمارے تعلیم سے ایک ایسی نسل تیار ہو جائے گی جو معاشرتی معاشی اور اخلاقی طور پر اسلام سے دور لیکن نام اور نسل کے اعتبار سے مسلمان ہوں گے توجہ نہیں دی یہ چودہ حوالے ہیں ایک حوالہ ہے اور پندرہ یہ کتاب کا نام ہے دنیا عیسائیت کی زد میں کس کی زد میں بولو بولو بولو عیسائیت کی دد میں اس کتاب کے شروع شروع میں ایک بات لکھی ہے لو شاتلیا فرانس کا ہے لو شاتلیا فرانس کا ہے کہاں کا فرانس کا وہ کہتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے مسلم ورلڈ کتاب کے مقدمے میں لکھتا ہے مغربی زبانوں کی اشاعت کے ذریعے مغربی افکار شرائط ہوتے ہیں اگر انگریز انگریزی جرمنی ڈچ اور فرینچ زبانوں کی ترویج کی جائے تو اسلام کا سب کا مگر بھی لٹریچر سے پڑے گا اور اس لٹریچر کو ایک مادی اسلام پیش کرنے کا موقع مل جائے گا اس طرح مشنری اسلامی فکر کو ختم کرنے کے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ اسلام اپنے وجود اور اپنی طاقت کی حفاظت الگ الگ کر سکتا ہے جب ہماری تعلیم آئے گی تو پھر ایک اسلام نیا پیش ہوگا جس کو مادی اسلام پیش کہتے ہیں مادی اسلام کیا ہے پھر جو بھی کرو دنیا کے لیے روحانی اسلام یہ ہے جو بھی کرو خدا کے لیے کتنے حوالے ہیں بولیے بولیے بولیے اب ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انگلش زبان کے ذریعے کافرانہ زندگی آخر عیسائیت تک پہنچانا نمبر ایک دوسرا مسلمانوں کے مفادات ان کی قومی روایات کی مخالفت کرنا نمبر تین مذہب کی تحقیر اور توہین کرنا نمبر چار اسلام اور قرآن کے متعلق پختہ عقائد نہ کیا نمبر پانچ چند مذہبی اور پیش کرنا اور نبی کا دیا ہوا اسلام ان سے ہٹا لینا یہ تیرا مقصد انگریزوں نے تعلیم انگریزی سے خود بیان کیے ہیں یہ تیرا کے تیرا کفر ہے ظلم ہے انسانیت کے دشمن ہے اب میں پوچھتا ہوں یہ تو کافروں کے اپنے بیانات ہیں ان کے اپنے بیان کردہ مقاصد ہیں اب جب ایسی ہو توجہ نہیں کی اب کوئی شک رہا ہے شک اس کے دل میں ہوگا جو منافق ہوگا بلکہ نہیں نہیں نہیں بلکہ میں غلط کہہ رہا ہوں منافق کے دل میں بھی شک نہیں رہا ہوگا منافق اندر سے اس کو پتا ہوتا ہے بات صحیح ہو رہی ہے لیکن وہ اوپر سے گولی کوڑی ہے نیچے نہیں اتر سکتی چشتی بول بھی تو سخت بہت ہے توجہ نہیں تھی چشتی تو بہت زیادہ سخت ہے میں نے تو دلائل دینے میں اخیر کر دیا کر دیا نا میرا ایک حوالہ کوئی غلط ثابت کر دے کوئی ملا کوئی پروفیسر کوئی فقیر بہت شورت کرتے ہیں میں دباؤں گا بہت شورت کر رہا ہوں میری سانس کاٹ کر کتوں کو پھینک دو اگر تم نہیں پیش کر سکتے ساری پتوں والے شیطانوں یہودیت کے ملکوں میں تمہارے مدرسے کیوں نہ کھلے جب تم نے اپنا کافر کو دے دیا مجھے کہنے لگا چشتی ہمارے مبلک پچاس ملکوں میں کام کر رہے ہیں میں نے کہا خنزیر یہی بات دلیل ہے کہ تو یہودیوں کا ٹٹو ہے کہنے لگا کیوں میں نے کہا اسلام ہمارے گھر میں نہیں رکھنے دیتے اور تجھے وہاں پچاس مدرسے کھولنے دے رہے ہیں معلوم ہوا تو اسلام کا دشمن ہے اگر تو دشمن ہو اسلام کا نہ ہوتا وہاں مدرسے کی بجائے یہاں بند ہو جاتے میرا مدرسہ کتنے دنوں سے بند ہے کیونکہ میرا مدرسہ تھا پٹرول پمپ نہیں تھا یہ ان باہروں کے ان خنجیروں کے ان وہابڑوں کے ان دو گدڑوں کے ان شیوں کے یہ پیٹرول پمپ ہے جیسے پمپ والا چاہتا ہے میری نیچے پڑی ہوئی ٹینکی بھری رہے تاکہ اوپر سے لیتے جائیں پیسہ دیتے جائیں یہ ملا بھی چاہتے ہیں ہماری ٹینکی بھری رہے توجہ یہ بستا آئی ٹینکی کا تیل نہ سنو مدرسہ کیا ہے چشتی کا چشتی کا مدرسہ کیا ہے میرے حسین نے مدینہ چھوڑ دیا ہم مدرسہ باقی حوالے وقت نہیں ہے حوالے پھر بعد میں بعد ہاں جی یہ ہے یہ ہے کہ بلا ایک بیان سنو اخبار کا بیان ہے این جی اوز کی مدد سے دینی مدارس پر قبضے کا منص... امریکی منصوبہ مدرسوں بارے خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ان میں پڑھنے والے طلباء امریکی حکومت کے خلاف ہوتے ہیں ظلم کے جو مغرب کے خلاف اٹھنے والا طوفان ہے این جی اوز کے ذریعے فنڈز دے کر انٹرنیٹ کمپیوٹرز اور جدید مضامین نصاب میں شامل کیے جائیں گے جس سے امریکی نو امریکہ نواز مولوی تیار ہوں گے نواز امریکہ نواب لالات بھیجو بڑا زور سے زور سے ایسے مدرسوں پر واک لانت پڑنے ملا بھائی مانو تصا کی سمجھا سی ڈالر لے کے تھار کے کھا گے نو جنہ چیتر کھان کے بھی نہیں کھان دینا اگو تہانا سا اتو چشتی نے اللہ کی مہربانی کرم فضل سے تم اسی کو اس کام کو کافر کا جو یار ہے غدار ہے غدار ہے ملا کی نہ داڑھی دیکھنا نہ کلوا دیکھنا نہ روزہ دیکھنا نہ مدرسہ دیکھنا نہ یا رسول اللہ کہنا دیکھنا یہ بش کی اولاد ہے بش کی نسل ملا ہے بش کی نسل مفتا ہے مفت خورا ہے یہ مفتی ہے یہ لاٹو ہے لاٹو اس کو کہتے ہیں مفتی لاٹو کون سا وہ لاٹو ہوتا ہے نا اوپر سے ڈوری ڈوری باندھ کر ایسے کھینچتے ہیں تو کتنا دیر گھومتا رہتا ہے یہ ملا تو اسی طرح امریکہ کے آگے گھومتا رہے گا اور اللہ کی مہربانی سے چشتی نے نہ کسی کا ٹکر کھایا ہے نہ کسی کے ہاتھوں میں سودا کیا ہے اور نہ محمد مستفا کے صدقے میں کبھی کرے گا بول رہا ہے بول رہا ہاں، یہ گائے کھڑے ہیں ہاں، یہ گائے کھڑے ہیں یہ گائے کھڑے ہیں یہ دیوبندیوں کا مدرسہ ہے امریکہ میں چکھے چکھے چک بھئی صدر جانتے ہو صدر کینٹ اس میں مدرسہ ہے جامعت المنظور الاسلامیہ اس میں یہ ملا ہے یہ روٹی ہاتھ میں لے کر یہ دیکھے اور دند کاٹ کے تے امریکہ دیے گشتی گئی ہے امریکی اسسٹنٹ سیکٹری ٹورکل پیٹرسن اور سفارتکار پیٹرشیا کو طالب دل میں روٹی پیش کر رہا ہے ہاتھ میں روٹی لے کر اوپر دال رکھ کے اس کو پیش کر رہا ہے دال نکال رہا ہے اخبار میں ہے سارا محکمہ چھڑکی یہ ساری چھڑکی نے بئی مان ویس کنڈ کے کہنا لیا چو ماسی لگ سو بول تو سی ہے گئی کھڑی دورہ کرنے مدرسے کا تو ستا انہیں اینا جاگیا نے رنا رنگ مدرسے بڑی پھر دیا چشتی گھر چکر خراب ہوئے سارے مگر لگا رہا یہ خالی گل بھی خلاف واہ بھائی واہ سڑکے جا جاوا کے خلاف گل نہیں سنتا اگلے جمعے سنو اگلے جمعے اعلان سن لو ان شاء اللہ جو جو کفر پھر ان ملوڈیا کتابوں ملائے نے نا وہ پھر باہ والا ہر کتاب سامنے رکھا گا یہودی مدرسے نام نہاد دینی مدرسے دے تابوت دے وچ چشتی آخری کل ٹھوک کے تے جنازہ یہاں دا چک لے ان شاء اللہ جی جی رہتا آخر دا. سونے کی یہودی کی عیسائی واج پائی سب گنائی کی یہودی کی عیسائی واج پائی سب گنائی لال فوجا نے اٹھایا طوفان سونے میرے آقا میرے مولا میری جان سونے کوئی سہارا کیتی تیرے چشتی دی ہے سونے کشتی ارد تیرے چشتی کشتی ڈولتی ہے سونے کشتی